حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی سے بارہ رکا سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے زہر سے پہلے چار رکاتیں زہر کے بعد دو رکاتیں مغرب کے بعد دو رکاتیں عشاء کے بعد دو رکاتیں اور فجر سے پہلے دو رکاتیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چالیس